جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے یہ وہ کیے ہیں ساری مظاہرے کی گردانیں یاد کی ہیں مظاہرے کی گردانیں یاد کی ہیں اور جو دوسری تھی یہ اردو ترجمے سے اردو سے عربی کرنا یہ کر لیا نو وائس اسکائپ کے اوپر وائس نہیں آ رہی ہے کیوں نہیں آ رہی اسکائپ کے اوپر اسکائپ کے اوپر اسکائپ پہ نہیں ہے وائس اسکائپ پہ تو میں نے مائک لیا ہوا ہے دیکھیے اچھا جی پھر ہم آگے چلیں فصل نمبر تین کی طرف فصل نمبر تین کی طرف آگے چلیں مظاہرے کے اندر چلیے پھر آگے چلتے ہیں پھر ٹھیک ہے فصل نمبر تین یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے سنانا ہے یاد کرنا ہے سنانا ہے مظاہرے کو یاد کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کی تو پھر اس سے خود بخود ہو جائے گا بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ترجمے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی پہلے تین سیگے مذکر غائب کے ہوتے ہیں اگلے تین سیگے کس کے ہوتے ہیں معنس غائب کے ہوتے ہیں اس سے اگلے تین سیگے مذکر حاضر کے ہوتے ہیں اور اس سے اگلے تین سیگے معنس حاضر کے ہوتے ہیں کتنے ہو گئے بارہ اور پھر اس سے آگے کیا ہوتے ہیں واحد متکلم کا سیگا آتا ہے اور پھر اس کے بعد تسنی اور جمع متکلم کا سیگا آتا ہے تسنی جمع متکلم کے ہیں بس واحد متکلم کا سیگا آتا ہے اور اس کے بعد پھر جمع متکلم کا سیگا آتا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے کہ بھائی کیسے ہوتا ہے اگر غائب کی بات ہوگی تو وہ کرتا ہے وہ کرتی ہے وہ کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ ہوں گے اگر حاضر کی بات ہوگی تو تم کرتے ہو تو تم کرتے کرتے ہو تو کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح کی چیزیں اور میں کرتا ہوں ہم کرتے ہیں یہ جمع کی علامت ہے تو آپ کو خود بخود ایک چیز بونی چاہیے آپ کو مستر آنا چاہیے مستر جی مصدر کو پڑھنا کیسے ہے ترجمہ کیوں نہیں یاد ہو رہا ترجمہ تو یاد یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے بس سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت میں بتایا نا تین غائب تین مذکر غائب تین مذکر تین مونس غائب تین مذکر حاضر تین مونس حاضر اور پھر دو متکلم کے سیکھے آپ یاد کریں گے تو خود بخود یاد ہوگا کیوں نہیں یاد ہوگا آپ ذرا دیکھیے فصل نمبر تین نفی تاکید بلن و نفی جہد بلم ٹھیک ہے تو اب آ گیا جی نفی تاکید بلن و نفی جہد بلم کی گردان آ گئی پہلے آ گیا بحث نفی تاکید بلند درفیل مستقبل معروف دیکھیں وہی گردان تھی ٹھیک ہے یف الو تھا پہلے یف الو یف الان یف الونا تف الو تف الان یف النا تفل تفلان تفلون تفلین تفلان تفلنا افل نفل یہ تھی مظاہرے کی گردان تھی یفل یفلان یفلون تفل تفلان یفلنا تفل تفلان تفلون تفلین تفلان تفلنا افل نفل اب ہم کیا کریں گے شروع میں حرف لن لگائیں گے حرف لن لگے گا جس وقت تو اس سے کیا ہوگا آسان ہو جائے گا اس کو اپنے یاد ہی ایسے کرنے پہلے یا فالو سا تو اب کیا ہو جائے گا لیں یا فالا لیں یا فالا یہ آ گیا جی لیں یا فالا پھر آگے یا فالانے تھا تو اب کیا آ جائے گا لیں یا فالا پھر آ جائے گا لیں یا فلو لن تفالا لن تفالا لیں یا فالنا چھٹا سیگا وہی رہے گا یا فلنا ہی رہے گا چھٹا سیگا لیں یا فالنا پھر لن تفلا لن تفلا لن تفلو لن تف علی لن تفلا لن تفلنا بارہواں سیگا کیا ہوگا پھر وہی ہوگا لن تفلنا اور پھر لن افلا لن نفلا دوبارہ دیکھیے اس کو اس طرح یاد کرنا ہے لن یا فلا لن یا فلا لن یا فلو لن تفلا لن تفلا لن یا فلنا لن تفلا لن تفلا لن تفلو لن تفلی لن تفلا لن تفلنا لن افلا لن نفلا ٹھیک ہے جی تو یہ تو تھا مزار معروف کی گردان اب مزار مجھول کیا ہوگا مزار وہ یو فلو تھا نا یو فلو یو فلو یو فلان یو فلونا تو فلو تو فلانا یو فلنا تو فلو تو فلان تو فلونا تو فلانا او فلو نو فلو ٹھیک ہے تو اب ایسے ہی ہوگا لین یو فلا لین یو فلا لین یو فلو لن تو فلا لن تو فلا لین یو فلنا لن تو فلا لن تو فلا لن تو فلو لن تو فلی لن تو فلا لن تو فلنا لن او فلا لن نو فلا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ کی گردان چلے گی اور آگے بس اسی کو اسی میرے سامنے اسی کو گردان کو رکھتے ہیں کیونکہ لم یا فل لم یا فلا پھر وہ اور وہ ہو جائے گا پھر آپ تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے تو اس لیے یہی جو گردانیں ہیں انہیں کو یاد کرنا ہے دوبارہ میں کرتا ہوں لیں یا فلا لیں یا فلا لیں یا فلو لن تب فلا لن تب فلا لیں یا فلنا وائس لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن پھر مجھول کیسے آئے گا لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور پیچھے سے بھی جو گردانیں ہیں اس کو بھی اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے یا فلو یا فلان یا فلون تف تفلان دیکھیں وہی گردان تھی نا یا فلو یا فلانے والی میں نے کہا تھا نا اب آگے جو گردانیں ہوں گی وہ اس سے ملتی جلتی ہوں گی تھوڑی بہت ہلکی اسی چینجز آتی ہیں تھوڑی سی چینجز آتی ہیں پہلے یا فلو تھا لیں یا فلا ہو گیا پہلے یا فلانے تھا اب کیا ہو گیا لیں یا فلا ہو گیا وہ نون نہیں ہے وہ ان پڑھیں گے کیوں نون کیوں غائب ہو گیا جہاں پہ بھی نون رابی تھا نا جہاں پہ نون رابی تھا مظاہرے کے اندر دیکھیں اس میں اس میں سب میں وہ نون رابی گر چکا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ نون رابی تھا وہ یہاں پہ گر گیا ہے سات سیگوں میں نون رابی تھا ساتوں کے ساتوں سیگوں میں نون رابی گر گیا ہے دو سیگے مبنی تھے یعنی دو سیگے چھٹا اور بارہواں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھیڑ سکتی وہ ویسے کے ویسے رہیں گے اور کیا ہوگے پانچ سیگوں کے آخر میں ضمہ تھا پانچ کے آخر میں ضمہ تھا تو ادھر کیا آ گیا فتح فتح آ آ آ گیا گیا گیا صبر نا فلا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا آگے چلیں پھر مجھے تو لگ رہا ہے میں نے کچھ پڑھایا ہی نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں پڑھایا لیکن مجھے یہی ڈر لگتا ہے کہ میں آگے جاؤں اور آپ لوگ کہیں کہ چلو جی یہ تو یاد نہیں ہوتے نہیں وہ اس میں دونوں گردانیں ملتی جلتی ہیں نا اس وجہ سے تھوڑا سا وہ ہو گیا میں نے کہا لم یا فل یہ نہ ہو پھر وہ وہ زبان پہ چڑھے ہی نہ ہو اور پھر وہ اگلی بھی دونوں اکٹھی یاد کریں تو ایک زبان پہ چڑھے ایک چڑھے ہی نہ اس لیے یہ ہے کہ ایک دن اگر گردان ہو جائے گی لیکن اس شرط کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ بس آپ لوگ وہ کریں گے یاد کریں گے پچھلا بھی یاد کریں پچھلا بھی یاد کر ترجمے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں ترجمے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اس کو یاد کریں ایک ایک چیز یاد رکھیں کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا صرف کے اندر صرف کے اندر اگر آپ یاد نہیں کریں گے نا صرف میں اگر آپ یاد نہیں کریں گے اور سنائیں گے نہیں تو آپ کو صرف نہیں آئے گی چاہے ساری زندگی لگ جائے چاہے ساری زندگی آپ پڑھتے پڑھاتے رہیں آپ کو نہیں آئے گی صرف صرف کا تعلق ہی کیا ہے زبان کے اوپر چڑھانے سے ہے صرف کا تعلق ہی اس کے ساتھ ہے زبان کے ساتھ چڑھانے کے اوپر ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بار بار پڑھنا ہے بار بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا تو جس ٹائم پہ بھی وہ ہے تو اس میں جو ہے نا اپنا ایک ٹائم نکالیں اور تکرار کریں آپس میں جوڑیاں بنائیں بنائیں جوڑیاں آپس میں جو ہیں ٹھیک ہے نا اس کا تعلق کی زبان کے اوپر چڑھانے کے ساتھ ہے تو اس کو جتنا وہ کریں گے آپ کو وہ ہوگا اس لیے بار بار بار بار پڑھیں پڑھیں ایک ایک گردان کو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے ہے مجھے خود یاد میں نے اتنی محنت کی ہے نا اتنی محنت کی ہے اس کے اندر اس طرح رٹے لگائے ہیں کہ میں ابھی بھی آج کل بھی ابھی بھی سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ واقعی جو اس وقت محنت کی تھی نا وہ بہت زیادہ وہ تھا تو اس لیے آپ لوگ اس کو پڑھیں اور بار بار یہ کیسے کچھ ایک ایک ساتھی کا کوشچن یہ ہے کہ کچھ سیکھے ایک جیسے ہیں تو جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا ہے یہ پتہ چلتا ہے آپ کو جملے سے یہ آپ کو پتا چلتا ہے جملے سے کہ بھائی جملے میں کیا وہ ہے آپ کے مخاطب کس کے ساتھ ہیں میں سے ہم اردو میں کہتے ہیں تم یہ کام کرتے ہو تو اب یہ ایک آدمی کو بھی کہا جا سکتا ہے تم یہ کام کرتے ہو اور جمع کو بھی کہا جا سکتا ہے تم یہ کام کرتے ہو وہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے آپ کو مخاطب سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ کتنے مخاطب ہیں ایسے ہی عربی کے اندر بھی پتہ چل جاتا ہے اس لیے اس کی فکر نہ کریں ابھی کہ کیسے پتہ چلے گا ابھی پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے جیسے انگریزی میں یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یو تو پتہ چل جاتا ہے اس لیے اپنی آج سے وہ بنائیں تکرار کی کوئی روٹین بنائیں آج سے بنائیں تھوڑی سی محنت کر لیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں تھوڑی سی محنت کر لیں بس ایک سال کی محنت ہے بس ایک سال کی محنت ہے اور یہ جتنا میں آپ کو سبق دیتا ہوں میں اتنا تھوڑا تھوڑا دے رہا ہوں کہ یہ اتنا تھوڑا سبق دیتا ہوں کہ یہ آپ پندرہ منٹ بھی صحیح طریقے سے اگر محنت کر لیں گے نا تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے پندرہ منٹ بھی اس لیے وہ کریں ٹھیک ہے جی تو بس یہی آج تھا آپ لوگ اپنا وہ کریں ترتیب بنائیں کچھ اور ان شاء اللہ سنانے کی ترتیب ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی چلیے پھر السلام علیکم اللہ فری ہے جی یہ ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ ہاں، سنانا شروع کریں اچھا آپ لوگ سنانا شروع کریں اور ہاں، ایک دوسرے کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کا اگر آپ لوگ نہیں سنانے کی ترتیب کوئی نہیں بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں خود سننا شروع کر دوں پھر آپ لوگوں سے کہ جی ٹیسٹ میں خود لوں گا پھر کیونکہ اگر اس طرح نہیں چلے گا کام تو پھر ظاہری بات ہے پھر سختی کے ساتھ ہی کام چلے گا اس لیے جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا وہ کریں ہمت کریں ہمت کریں یہ میری سختی آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گی نہ کہ جی کوئی اس کا وہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے پڑی ہے فلاں ایک دفعہ کی محنت ہے بس ایک دفعہ کی محنت ہے صرف کہنا صرف ایک دفعہ محنت کرنی ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کوئی وہ نہیں ہوتی ہے پھر آسانی کے ساتھ کام چلتا رہتا ہے تو بس ایک دفعہ کی محنت کریں بعد میں پھر مزے کریں اس لیے جو ہے وہ اپنی کوئی ترتیب بنائیں سارے آپس میں مل کے ایک ٹائم جو ہے کوئی وہ جس ٹائم پہ بھی بندے کا ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا ایک ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے تو بندہ کسی کو وہ کر لیتا ہے چلو جی میرے پاس ابھی دس منٹ ہیں تو میسج کر دیا آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو اسکائپ کے اوپر سارے ایک دوسرے کے وہ ایڈ کر لیں ایک دوسرے کو اور میسج کر لیا کہ جی جس وقت جس ٹائم کے اوپر بھی وہ ہو اس وقت جو ہے ایک دوسرے کو سنایا دیا کریں بس سنا کے جو ہے وہ وہ کریں اپنی جو ہے اس طرح استداد بنے گی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی اس لیے تھوڑی سی ہمت کریں چلیے پھر السلام علیکم و اللہ